اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپن طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچت ہے تو چوڑی دعا والا ہے